کے جو ہیں دس رکو ہو چکے ہیں آج ہم گیارہواں رکو اور آخری رکو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس پر سورہ یونس مکمل ہو جائے گی یعنی جو ایک سو نو آیات ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی گیارہ رکو ٹھیک ہے جی تو خلاصہ یہی تھا سارا کا سارا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ اس میں تین انبیاء کا ذکر کیا آخر کے اندر میں نے کیا تھا کہ تین انبیاء کا ذکر ہوگا اور تین انبیاء یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہرون علیہ السلام کا ذکر تب ہو جاتا ہے یعنی حضرت علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کا ذکر ہو جاتا ہے اور دوسرے نبی جن کا ذکر ہونا تھا وہ ہے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا انہیں کے نام پر وہ رکھا گیا ٹھیک ہے اور حضرت نو علیہ السلام تو یہ ان تین پیغمبروں کا یا آپ چار کہہ لیں یا تین کہہ لیں جو بھی کیونکہ اگر تین کہتے ہیں تو حضرت ہارون کا ذکر حضرت علیہ السلام کے تحت ہی ہو جاتا ہے سارا ذکر کیا گیا پرانی قوموں کے کچھ حالات بیان کیے گئے حضرت نو علیہ السلام کا حضرت یونس علیہ السلام کا اور اسی طرح حضرت موس علیہ السلام نے جو جا کر دعوت دی تھی فرعون کو اور فرعون نہ مانا تو اس کا انجام ذکر کیا گیا انجام اس سے پہلے بھی ان قوموں نے اس طرح کیا ان کا انجام کیا ہوا اگر تم نہ سو ٹھیک ہے اور قرآن پاک کا جو اسلوب رکھا گیا کہ یہ ذکر کیا گیا کہ اگر تم گے تو اپنے لیے قبول کرو گے اور اگر تم دین کو قبول نہیں کرو گے تو تب بھی نقصان تمہارا ہی ہے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ہمارا فائدہ ہے نہ ہمارا نقصان ہے تمہارا اگر تم دین پر چلتے ہو تو اپنے لیے اگر دین پر نہیں چلو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے ٹھیک ہے جی یہ ایک وہ تھی یہ جو آخری رکو ہے کیونکہ جب بھی کسی چیز کا اینڈ آیا کرتا ہے نا تو وہ پورے تو کوشش زیادہ تر ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کلائمیکس جو ہوتا ہے تو آخر کے اندر وہ پورا کا پورا اس ذکر کیا جاتا ہے اب اس رکو کا خلاصہ سمجھیے کہ اس رکو میں کیا بات کیا کی جائے گی یہاں پر یہ ذکر کیا جائے گا کہ دیکھو لوگوں اگر تم تم شک کرتے ہو میرے دین کے بارے میں ٹھیک ہے گرو صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے میرے دین کے بارے میں تو میں تو اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم جو ہے میں تو ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنین میں سے ہو جاؤں تو یہ ایک چیز میں نے بتا دی آپ کے سامنے کہ یہ رکھا گیا ٹھیک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا جو رخ ہے نا وہ یکسوئی کے ساتھ دین حق پر قائم رکھیے اپنے آپ کو دین حق پر یکسوئی کے ساتھ قائم رکھیے ٹھیک ہے اور مشرقین کی کسی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہ حسن تو مان ہی نہیں سکتے تھے بات یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو اس چیز کو کیا جا رہا ہے کہ بھی ان کی چھوڑ دو اگر وہ نہیں مانتے وہ ان کو اپنے حال پہ رہنے دو ٹھیک ہے اور پھر وہی چیز ایک ذکر کی جائے گی توحید کی اینڈ ہے ساری کی ساری توحید کے ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کو نہ پکارنا جو نہ تمہیں نفع دے سکیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکے تو اگر تم نے ایسا کیا اگر تم لوگوں نے ایسا کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پکارا تو سارا سارا کا سارا تمہارے اوپر ہی ہوگا اور تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے یعنی یہ سارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا اگر اللہ تعالی کسی کو ضرر پہنچانے کا ارادہ فرما لے یہ جو آگے ہے نا یہ چیز لیے بہت اہم چیز ہے کہ جس ہمارے تبلیغی بھائی کہا کرتے ہیں نا اور بڑی اہم بات ہے وہ وہ یہ کہ اگر ساری دنیا متحد ہو جائے کسی آدمی کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اللہ نہ چاہیں اللہ نہ چاہیں تو کوئی چیز بھی اس انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کوئی چیز بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اگر ساری دنیا انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے متحد ہو جائے ساری کائنات ایک طرف ہو جائے کہ ہم نے اس انسان کو فائدہ پہنچانا ہے اور اللہ کہہ دیں کہ بھائی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگر ضرور کا فیصلہ فرما لیں تو پھر اس اس ضرور کو کوئی دور نہیں کر سکتا تو یہ بھی سمجھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیں کسی تکلیف کا تو کوئی بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما لیں تو کوئی چیز اس خیر کو ٹال نہیں سکتی یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کتنا عقیدہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ ایک سارا کا سارا وہ ہوگا ٹھیک ہے اور پھر سب کو کہا کیا جائے گا کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے اور جب حق آ جایا کرتا ہے جب روشنی آ جایا کرتی ہے پھر اندھیروں کا سفر کرنا یہ بہت بڑی گمراہی ہوا کرتی ہے اگر تو حق آیا ہی نہیں روشنی آئی ہی نہیں پھر تو ٹھیک ہے اندھیروں میں انسان بھٹکتا پھرتا ہے لیکن جس وقت روشنی آ چکی صبح کا اجالا آ چکا اور پھر بھی آدمی بھٹک جائے تو یہ آدمی جو ہے اس کا نقصان اپنے ہی آپ کو ہوگا اپنے ہی آپ کو ہوگا ٹھیک ہے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس چیز کی اتباع کرنی ہے جس کا جس جو آپ کے پاس وہی کی گئی ہے آپ اس کیجیے اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر حاکم ہے یہ پورا کا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی خطاب کیا جا رہا تھا نا ایسی باتوں کے ذریعے سے کہ جی آپ یہ کہہ دیجئے یا آپ ایسا نہ کیجئے آپ ایسا نہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل گناہوں سے معصوم تھے ٹھیک ہے گمراہی کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے بالکل ایسی چیز کے اوپر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی تم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ وہی کی اتباع کیجیے کس کو کہا جا رہا ہے یہ ہمیں کہا جا رہا ہے دیکھو قرآن اور حدیث یعنی قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لینا قرآن اور سنت کو ٹھیک ہے میں سنت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لینا تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں قرآن حدیث اور اجماع اور قیاس ٹھیک ہے یعنی جو وہ آ رہے ہیں جو قرآن اور سنت کہہ دیا گیا تو سارے اس میں چیزیں وہ آ جائیں گی سارا سارا کیونکہ آج کل بعض لوگ اس کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف کیا چیز ہے ہم اس بات کو مانیں گے جو قرآن میں آئیے اور ہم اس بات کو مانیں گے جو حدیث میں آئیے اس کے علاوہ ہم نوز باللہ اللہ ہم کسی صحابی کے عمل کو نہیں مانتے فلاں کو نہیں مانتے یہ تو فلاں نے کیا تھا یہ تو فلاں نے کیا تھا ہم ایسی باتیں نہیں مانتے ٹھیک ہے گویا کہ اپنی طرف سے ایک دعویٰ ہے کہ صحابہ نہیں سمجھے تھے دین کو اور صحابہ یہ کرتے تھے کہ جی نوز باللہ کے وہ جو اپنی مرضی سے دین میں شامل حصے سے شامل کر لیا کرتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی بات ہے تو کوئی بات نہیں اگر آپ کی کوئی وہ مصروفیت ہے تو کوئی بات نہیں ایسے تو یہ جی سمجھیے جی اب دیکھیے اس کا ترجمہ آسان سی بات ہے وہ پورا کا پورا میں نے بتایا نا مکی صورتوں کا ایک بنیادی مضمون سامنے رکھیے گا توحید رسالت اور آخرت یہاں پہ آخر کے اندر توحید کے اوپر خوب زور کیا جا رہا ہے توحید ہی کے مکی صورت ہے مکہ کے اندر اس وقت تک یہ جس میں اب یا ایل کافرون وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے نا کہ دیکھو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو ٹھیک ہے اور نہ تم اس کی عبادت کرتے جس کی عبادت میں کرتا ہوں کہ تم لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہے کے اندر جہاد کا حکم نہیں آیا تھا مکہ میں جہاد کا حکم نہیں آیا تھا تو مکہ کے اندر حفاظت کیا جا رہا تھا کہ اپنے آپ کو بچانا ہے آپ نے وائس بریک ہو رہی ہے السلام علیکم آواز آ گئی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مکی صورتوں کے اندر یا جو مکہ کے اندر جہاد کا حکم نہیں آیا تھا اس لیے مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم جو ہے ان کے پیچھے نہ پڑو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہے یعنی ہم تمہیں کچھ ایسا نہیں کہیں گے اور تم بھی ہمیں نہ چھیڑو لیکن جس وقت مدینہ کی طرف ہجرت ہو گئی پھر جب جہاد کا حکم آ گیا تو اب یہ نہیں کہا جائے گا اب یہ بات نہیں کہی جائے گی کیونکہ جب اسلام آ چکا تو اب ساری دنیا نے یا تو یہ کرنا ہوگا یا تو اسلام لے آئیں اگر وہ اسلام نہیں لاتے تو پھر یہ کریں گے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ کریں مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ کریں اور مسلمانوں کو جزیے دے کر آرام سے زندگی گزاریں اور مسلمان ان کی حفاظت کریں گے مسلمان ان کی حفاظت کریں گے اس لیے مدینہ میں پھر یہ بات کہہ دی گئی تھی کیونکہ مدینہ میں جب گئے تو مکہ کی طرف سے پھر بھی سازشیں ہوتی رہی مشرقین مکہ یہودیوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے رہے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے اس لیے پھر جہاد کا حکم دیا گیا کہ ان کی سازشوں کو روکنے کے لیے ضروری تھا تو مکہ کی حالت کچھ اور تھی مدینہ کے اندر کچھ حالت اور تھی ٹھیک ہے تو یہ ایک اس کو سمجھ لیجیے اب دیکھیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی آیت ہے اس کے اندر جو آیت آ جی ون زیرو فور اس کے اندر کوئی بھی آیت یعنی کوئی ایسا لفظ نہیں اس کا ترجمے کی ضرورت ہو کل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو ایوہ الناس اے لوگو بھی کہا جاتا ہے ان کن تم فی من دینی ان کن تم فی شک من دینی اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو ان کن تم اگر تم فی شک من دینی کسی شک میں مبتلا ہو میرے دین کے بارے میں فلا آ فلا دون اللہ تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت اللہ کہ تم جن کی اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا فلا آبدو میں ان کی عبادت نہیں کرتا اللہ مندون اللہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ یعنی میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا ولاکن لیکن آبد اللہ تو بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے یا توفاکم جو تمہیں موت دیتا ہے میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ عمر تو اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے ان اکونا من المؤمنین کہ میں مومنوں میں شامل رہوں وہ عمر تو فیل مجھول عمر تو فیل مجھول آ گیا نا فیل مجھول اور کیا ہے واحد متکلم کا سیگا واحد متکلم مجھے حکم کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ امیر تو مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں مومنی ہوں اور کیا حکم کیا گیا آگے بھی بات بتائی جا رہی ہے اکم حنیفہ ٹھیک ہے اور مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیا کہا گیا یعنی وہ جو پیچھے چل رہی تھی وہ امیر تو کس سے بھی چل رہا ہے کہ مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کیا ان اکم وجہ کالدین حنیفہ کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف قائم رکھنا ٹھیک ہے وجہ کا وجہ کا لدین حنیفہ حنیف کہتے ہیں یکسوئی کے ساتھ ٹھیک ہے نا یکسوئی کے ساتھ ٹھیک ہے نا حنفی ٹھیک ہے حنفی یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں حنیفن حنیف جو ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے یکسوئی کے ساتھ غازی بہیم اسلام کے ذکر آیا ٹھیک ہے کہ یکسوئی کے ساتھ اسے یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ بھئی حنفی بن جاؤ ٹھیک ہے بلکہ کیا مراد ون اکیم وجہ کا دین حنیفہ کے اپنے رخ یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف قائم رکھنا ولا تکون من المشرقین اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے ہیں ان کے ان میں شامل نہ ہونا ٹھیک ہے اور کیا کہا گیا یہ دیکھیں ساری کی ساری ساری باتیں بتا رہے وسلم امت کو بتا رہے ہیں اور کہا کیا ہے دون اللہ اور اللہ تعالی کو چھوڑ کر اللہ تعالی کر کسی کو نہ پکارنا نہ پکارنا ٹھیک ہے نا ولا تد امین دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارنا کون کسی اور کو نہ پکارنا مالا ین پاؤ کا ولا یو کا جو نہ تمہیں کوئی مالا ین پاؤ کا جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان یعنی ایسے کو نہ پکارنا جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکے جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکے فعین فالتا اگر بفرز محال تم نے ایسا کر لیا یعنی حوثرم کو کہا جا رہا نا بفرز محال اگر تم نے ایسا کر لیا فعین نقم والمین پھر اگر تم نے بفرز محال ایسا کر بیٹھے تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا یعنی اگر بفرز محال ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کیا کہہ رہا ہوں بفرز محال ٹھیک ہے اگر ایسا کیا تو تم بھی کیا ہو جاؤ گے ظالمین میں سے ہو جاؤ گے ٹھیک ہے اب وہی وہی والی بات اب توحید کو پکا کیا جا رہا ہے مضبوط کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں تو صحیح اس کو پڑھیے اور کیسے قرآن پاک انسان کی ہماری کہتے ہیں نا روح کو پاک کیا جا رہا ہے کیسے روح کو پاک کیا جا رہا ہے دیکھو اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا صرف یہ نہیں کہ بتوں کو ہی پکارنے کی وہ کی جا رہی ہے کہ اب پریشانی آتی ہے تو فلاں کو پکارنا فلاں کو پکارنا فلاں کو پکارنا اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا حضور خود کہہ رہے ہیں اس رکو کو دیکھیے اور آپ خود دیکھیں یہ کیا کیا جا رہا ہے کہ بھئی اپنے دین اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا دین ہی کے اوپر چلتے رہنا ادھر ادھر کے دائیں بائیں نہ ہونا کسی اوروں کے پاس نہ دوڑتے پھرنا اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا پھر آگے دیکھیے اللہ اللہ یم سس اللہ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچا دے وہ اللہ بزر اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے فلا کا شف اللہ ہوا تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر دے فلا کا شفا تو اس کو والا نہیں ہے اللہ یعنی سوائے اللہ کے اگر اللہ تکلیف پہنچا دے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا ٹھیک ہے وہیں یورید کا بھی خیرن فلاں فضل فضلی اور اگر وہ تمہیں پہنچانے کا ارادہ کر لے وہیں یورید کا بھی خیرن اگر وہ ارادہ کر لے خیر کا فلاں رود فضل ہی تو اس کو رات کہتے ہیں مطلب کہتے ہیں رد کرنا اس میں رد کرنا لوٹانے والا فلا رات تو تو جب کیا ہوگا تو کوئی نہیں اس کے فضل کا رخ پھیر دے بس اللہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بھلائی کا ارادہ کر لیں تو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اگر اللہ کسی کے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیں تو ساری دنیا مل کے بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے تو کس کو راضی کرنا چاہیے اس اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا چاہیے سوائے اللہ کو راضی کرنے کے ادھر ادھر نہ دوڑیں کہ کسی کے پاس ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں پریشانی آ گئی کچھ آ گئی مصیبتیں آ گئیں تو چلو جی یہ کام بھی کر لیتے ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یوسیب یوسیب بھی میں یشا امین عباد ہی وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے یوسیب وہ پہنچاتا ہے بھی میں یشا امین عباد ہی جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنا فضل پہنچا دیتا ہے وہول غفور الرحیم اور وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے غفور کا لفظ لا کے بتا دیا گیا کہ توبہ کر لو پریشانی آ گئی ہے تو توبہ کر لو تو مغفرت جب ہو جائے گی تو اللہ کا فضل تم پر آنے لگے گا اسی لیے پریشانی آئے فوراً استغفار میں لگ جائے بندہ فوراً رسک کے اندر کمی آ گئی کوئی اور پریشانی آ گئی فوراً استغفار کرے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ الغفور میں بخشنے والا بھی ہوں اور پھر یہ نہیں کہا کہ صرف غفور نہیں کہا ساتھ کہہ رہی الرحیم بڑا مہربان بھی ہوں توبہ کرنے کی وجہ سے ایک تو یہ ہوگا کہ تمہاری وہ پریشانی دور ہو جائے گی اور مہربانی کا تقاضا کیا ہوگا کہ بہت زیادہ دوں گا تمہیں بہت زیادہ دے دوں گا ٹھیک ہے تو یہ اب یہ آیت ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ کیا کچھ سکھا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر وہی آگے جو بات کی جا رہی ہے کل اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دو یا یا یاس اے لوگ کجا میں قد لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے کجا اکم الحق میں ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے اوپر کیا آ چکا ہے حق آ چکا ہے تدا فن تدیلی نفس ہی اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا جو ہدایت پہ چلے گا اپنے فائدے کے لیے ہوگا اور پھر اس کا اب الگے سنیے ومن فن نما یا ولی اور جو گمراہی اختیار کرے گا فن نما اللہ علیہ اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا ذلو علیہ اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا کسی کو تو کوئی وہ نہیں ہے کہ فائدہ کرو گے اپنا کرو گے نقصان کرو گے اپنا کرو گے اور پھر کیا کہا جا رہا ہے وما انا علیکم بھی وکیل اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں میرا کام کیا ہے صرف دعوت دینا تبلیغ کرنا منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے ان میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ دعوت دینے والے کا کام صرف اور صرف دعوت پہنچانا ہوتا ہے منوانا اس کے ذمہ نہیں ہے علماء کے ذمے <clears throat> منوانا نہیں ہے علماء کے ذمے بات پہنچا دینا ہے کوئی مانے گا اپنے فائدے کے لیے مانے گا نہیں مانے گا اپنا ہی نقصان کرے گا ٹھیک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز کہا جا, کہی جا رہی ہے تو پھر جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے اس لیے زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مانتے نہیں ہیں کیا کریں جی کیا کریں ہم تبلیغ کرتے ہیں لوگ مانتے نہیں ہیں چھوڑو جی تبلیغ ہی چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو امر بن معروف نہیں ہے نیل منکری چھوڑ دیتے ہیں ہمارے ذمہ داری کیا ہے بات پہنچا دینا ہم نے بات پہنچانی ہے جو مانے گا اپنے فائدے کے لیے جو نہیں مانے گا اپنا نقصان کرے گا ٹھیک ہے اور اس پہ بندہ بہت گھلے نہیں کہ بھائی میری بات سنتے ہی نہیں ہے سنتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آگے دیکھیے وت تب تب ما یو یوہا علحکا اور جو وہی تمہارے پاس بھیجی جا رہی ہے تم اس کی اتباع کرو وت تب تم اتباع کرو ہا علحکا جو تمہارے پاس بھیجی جا رہی ہے اور صبر سے کام لو ح یا کم اللہ یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے یعنی صبر سے کام کرتے رہو مکہ کی زندگی ہے پریشانیاں کو پار کرتے ہوئے السلام علیکم و رحمۃ اللہ آواز جی وائس اوکے جی تو یہ مکہ کی زندگی تھی اس لیے صبر کا حکم دیا جا رہا ہے اور اللہ کیا ہاں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تو یہ پوری کی پوری دیکھیں ذکر کیا تھا نا جیسے آخر کے اندر آ کے پورا ایک توحید کا مضمون بیان ہوا پوری توحید کو ذکر کر دیا گیا کس طریقے سے اسی رکوع کے اوپر اگر یہ ہماری زندگیوں میں آ جائے تو ہماری زندگیاں کتنی آسان ہو جائیں گی جو ہم ادھر منہ مارے پھیرتے ہیں کبھی ادھر دوڑتے ہیں کبھی ادھر دوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر پورا یقین آ جائے تو اسی لیے توبہ کی طرف آ جائیں اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہی توبہ کی طرف جایا جائے توبہ کی طرف جایا جائے ٹھیک ہے اور کس اللہ سے اللہ سے لو لگانی ہے کسی اور کی طرف نہیں جانا یہ اس لیے آپ نے ایک شعر سنا ہوا ہوگا یہ ایسا ہاں، مفتی رشید صاحب سے وہ بڑا پڑا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے مد نظر تو مرضیے جانانا چاہیے بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے یعنی سارا جہاں اگر ناراض ہو جاتا ہے پرواہ نہ کرو کوئی پرواہ نہ کرو سارا جہاں ناراض ہو جائے مد نظر تو مرضیے جانانا چاہیے مد نظر تو کیا ہونی چاہیے اپنی جانان یعنی اپنے محبوب کی مرضی ہونی چاہیے وہ ہمارے محبوب کون ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو دیکھو اللہ تعالیٰ راضی ہیں اگر سارا جہاں ناراض ہو جائے پروانا چاہیے بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ یہ اس یہ نظر ہونی چاہیے بس اللہ تعالیٰ کی مرضی کس میں ہے بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے بس پھر راستہ کھل جاتا ہے آدمی کے سامنے پھر یہ نہیں ہوتا ہم سائے خفا ہو جائیں گے خاندان والے خفا ہو جائیں گے فلاں بندہ خفا ہو میں نے اگر غلط کام نہ کیا تو فلاں یہ ہو جائے گا پھر یہ چیزیں ختم نکل جاتی ہیں کیوں کیونکہ پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہیں تو کوئی بات نہیں ساری مخلوق ناراض ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر ساری مخلوق ناراض بھی ہو گئی تو کیا کریں گے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہیں اور اگر میں ساری مخلوق کو راضی کر لیتا ہوں ساری مخلوق کو راضی کر لیتا ہوں جو ہو نہیں سکتی اور اپنے اللہ کو اگر میں ناراض کر دیا تو کیا ہوگا ساری مخلوق مجھے فائدہ پہنچانا چاہے اگر اللہ مجھے فائدہ نہ پہنچانا چاہے یہ ساری مخلوق مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو یہ اس لیے شعر اس کی مناسبت سے بیان کرتی ہے آپ کے سامنے کہ یہی چیز ہے اس کو سامنے رکھیے اور زندگی کے اندر لائیے کہ اب اس کے اندر کبھی یہ نہ پریشان ہو لوگ ہمیں یہی ہوتے ہیں یہ فلان لوگ خفا ہو جاتے ہیں اگر ہم یہ کام کر لیں گے رشتے دار خفا ہو جائیں گے ایسا ہو جاتا ہے میں اگر ایسے کرتا ہوں پردہ خاتون ہوتی ہوں کہتی جی پردہ کر لیں رشتے دار خفا ہو جاتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں بھائی آپ نے دین کو دیکھنا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کس میں راضی ہوتے ہیں جس میں اللہ راضی ہوں گے وہ آپ کے لیے فائدے مند ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے چاہے آپ مخلوق کو راضی کرتے پھریں گے کوئی بھی فائدہ آپ کو پہنچے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ایک وہ تھی اب ایک خیال ساتھی نے میرے خیال میں قدم مسجد کن کے بارے میں شروع میں بالکل قدم مسجد کن کا وہ تھا ٹھیک ہے نا قدم مسجد کن آئے نا شروع میں بالکل آیا تھا کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو دیں کہ ان کے ان کے رب کے ہاں ان کا بڑا پایا ہے یعنی ان کا بڑا مقام ہے قدم مسجد کن سے مراد کیا ہے بڑا مقام آپ یوں سمجھ لیں ٹھیک ہے قدم اسد کن سے مراد کیا ہے بڑا مقام تو یوں سمجھیے اس کی مختلف تفاصیر کی گئی ہیں قدم مسکن سے تو آسان ترجمہ بس یوں یاد رکھیے گا کہ بڑا مقام ہے ٹھیک ہے بڑا پایا ہے یعنی بلند مقام ہم کہتے ہیں نا کہ جی کا بلند مقام ہے تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا جگہ کے اوپر اس وجہ سے اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو پوچھ لیں قدم سد سے مراد دیکھیں نا صدق تو مطلب ہوتا ہے نا سچائی ہو سچا ہوتا ہے نا سچائی جو ہے نا ٹھیک ہے ست جو ہے سچائی ہے تو قدم ست کی مراد کیا ہے یا لازم مانا ٹھیک ہے فلاں اس طرح لینا کس طرح لیا جاتا ہے آواز آ رہی ہے جی وائس اوکے وائس اوکے تو بلاغت کے اندر انشاءاللہ یہ بات ہوگی بس آپ اس کو نا وہ ٹھیک ہے نا سمجھ نہیں آئی سمجھ آئے گی جس وقت سمجھ اس وقت آئے گی جس وقت بلاغت کی بات ہوگی ابھی تو ہم اس سے وہ لیتے ہی نہیں ہے کوئی معنی میں تو سیدھے سیدھے آسان آسان وہ کرتا ہوں ٹھیک ہے بلاغت جس وقت آئے گی کہ لفظ ایک بول کر مانا کچھ اور لیا جاتا ہے ٹھیک ہے لفظ ایک بول لفظ بولیں گے مانا کچھ اور لیں گے ٹھیک ہے یہ بلاغت کی باتیں ہیں ٹھیک ہے وہ اب نہیں چھیڑ سکتا ہوں نا وہ نہیں چھوڑ سکتا آپ نے بلاغت نہیں پڑھی دروس بلاغا اگر پڑھی ہو دروس بلاغا تو پھر میں تھوڑا بہت سمجھا دیتا آپ کو رسول بلاغا لیکن وہ میں اللہ قرآن کے اندر ہی جب آگے تھوڑا تھوڑا چلیں گے پھر اس میں وہ کریں گے یہ بھی فائدے کی بات ہے یہ بھی فائدے کی بات ہے ہے اعتراضات ہوتے ہیں قرآن پاک کو کیوں پڑھائی جاتی یہ بلاغت اور یہ ساری چیزیں کیوں پڑھائی جاتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کتنا فصیح اور بری کلام ہے قرآن کتنا فصیح اور یہ ہم نہیں سمجھ سکتے یہ جو عرب ہے نا جو اصل عرب ہیں ان سے پوچھیے کہ جب قرآن پاک جب وہ پڑھتے ہیں اور جس طریقے سے اس میں آتے ہیں الفاظ وغیرہ آتے ہیں تو اس میں کیا اس میں گہرائی کتنی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ انشاءاللہ پھر ہماری کلاس ہوگی آٹھ بج کر بیس منٹ میں انشاءاللہ شاء اللہ سر کی کلاس ہوگی ٹھیک ہے جی السلام علیکم و اللہ کل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے دوسری صورت ہماری شروع ہو جائے گی سورہ ہو شروع ہو جائے گی اور جو ہم نے یہ ان پیغمبروں کے واقعات یہاں پر مختصراً آئے ہیں آگے انشاءاللہ اس میں کچھ تفصیل ذکر ہوں گے ٹھیک ہے امبیا کے ذکر جو ہیں حضرت نو کا ذکر حضرت ہود حضرت صالح حضرت شعیب حضرت لوت ان کے ذکر آئے گا اگلی سورت کے اندر ٹھیک ہے نا سورہ ہود کے اندر